ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا محمد قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك حبيبنا ومولانا محمدا عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم کریم ان الساعت آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا فہانا سبدنک عنها من لا اؤمن بها واتبع هواه فتردا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین ایک سوال اکثر ذہنوں میں اٹھتا ہے کبھی ہم اس کو زبان دے دیتے ہیں کسی دوسرے کی طرف سے کہ لوگ یوں کہتے ہیں ہمارا ہمت نہیں پڑتی کہ ہم خود یہ سوال کریں اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کا سوال ہے کہیں نہ ہو ہمیں اور اس سوال ہے کیونکہ جواب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا اس لیے اس کا سامنا کرنے سے بھی کتراتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم خود تو ساری دنیا میں حق تبلیغ مانگتے ہیں ہم یہ حق حاصل ہے کہ ہم بستر اٹھا کر پوری دنیا میں گھومیں ان کی نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں ان کے ایئرپورٹوں پر ہم نمازیں پڑھیں ان کی ایئر لائنوں میں ہم نمازیں پڑھیں لیکن کسی اور کو یہ حق کے تبلیغ حاصل نہیں ہے ہمارے ملک میں اگر کوئی کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے خلاف مقدمہ بن جائے گا عبادت گاہ اندر جو مرضی ہے کرے اپنا عقیدہ بے شک جس طرح چاہے رکھے لیکن جب اس عقیدے کی تبلیغ کرنے لگے گا تو قانون حرکت میں آ جائے گا اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ حق تبلیغ کس نے دیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں تبلیغ کریں اور پھر دعوت دیں اس لیے کہ دو شعبے ہیں تبلیغ دعوت کہ جو آپ کو ہم نے پیغام پہنچایا ہے اس پر آپ کا جواب کیا ہے یہ جواب ماننا دعوت یہ حق کے تبلیغ ہمیں کس نے دی ہے اور دوسروں کو یہ حق کے تبلیغ کیوں حاصل نہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن کبھی ہم اس کو دباؤ بانٹتے ہیں اپنی فیور میں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں لاگو یہ سوال کہیں کسی اور کے ذہن تک نہ پہنچ جائے اس لیے کہ ہمارے پاس اس کا جواب کوئی نہیں کہ یہ دو کیوں رکھے ہوئے یا تو اپنی عبادت گاہ تک محدود ہو جائیں جس طرح دوسروں کو محدود کیا آپ نے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو امداد امدادی کی معذولی اور ہماری تعیناتی کی دستاویز قرآن حکیم ہے اور وہ دستاویز ہے جس کا رب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں حق تمام صرف اسی قوم کو حاصل ہوتا ہے جس کے پاس وحی الہی ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتی ہے وہی سے محروم ہو جاتی ہے تو اس کا حق تبلیغ بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مقام سے معذول کر دی جاتی ہے اور جس کے پاس یہ نام چاہے وہ پیغمبر ہو وہی کے بغیر تبلیغ نہیں کر سکتا باقی کسی کی تو بات الگ رہی وہ یوسف علیہ السلام گئے تھے کنویں ہوتے ہیں وہ کوئی دس دس چوڑے نہیں ہوتے وہ اتنے چوڑے ہوتے ہیں کہ بندہ دونوں طرف پاؤں اڑا کے نیچے اتر کے پانی پی سکتا اس کو جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ہوتے نے دیکھا کہ یہ بچیاں بیچاری کھڑی ہیں تو آپ ان سے جا کے پوچھا ماں خطبوں کو ماں کیا معاملہ ہے تمہارا تو

کتنے آدمیوں نے جو سیٹ کے پتھر اوپر کے اتار میں اکیلے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا مجرموں کی فیور میں استعمال نہیں ہوئی طاقت مظلوموں کی اور کمزوروں کے حق میں استعمال ہو ان کو پانی پیار ہوا جو بات آپ کرنا چاہتا ہوں پانی دل پھر وہ سائن کی طرف آئے درخت کے نیچے اسی درخت کے نیچے کھڑی تھی انتظار میں

اتنا اس کو دے دیتے ہیں باتوں کی تبلیغ نہیں ہوتی اب تمہیں تبلیغ کرنی ہے ضروری ہے کہ اللہ کے منہ سے سنے تو اب سلط تبلیغ کی حال سوچنی چاہیے نو سال تک نہیں پوچھ ہر نفس کو اس کی جزا دی جائے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ہم سب کو پتا ہم نے مر جانا ہے اور اس بندے کو بھی پتا ہوتا ہے جس کو کینسر ہوتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے لیکن چونکہ ہمارے سال میں جو قریبی رشتے داروں بات کو چلائیے آپ حضور نے بار نہیں کی بار نہیں کی چلے گئے تو پتا چلا کہ اپنی مرضی سے کرنے والا سب کچھ تھا بڑی موٹی موٹی کتابیں تھیں ان کی ان کی جو فکی کتابیں ہیں بڑی موٹی موٹی اور بڑی چھوٹی چھوٹی تفاصیل ہیں لیکن وہ ان کے پاس نہیں رہی وہ نیک بھی ہوں تو اس نیکی کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی اقبال جیتنا بھی ہمیں ڈپینڈ کرنا ہے گواہوں پر جس پر نہیں جیسے اللہ کی گانے اسی کو کہتے ہیں تو کیسا نام رکھتے ہیں نبی پر اس کو بیوی کی گانے دیتے کسی کا کلام نہیں اور ہمیں اس کی قبر کوئی نہیں یہ ہمارا ریفرنس ہے ہم نے جنرل میں بھی جانا ہے اور کسی کے ریفرنس سے جانا ہے باپ کے پاس باپ کی امانت ہوتی ہے اور اس کی تربیت میں قوت خیالت ہوتی ہے اور اس خیالت کا وبال ایسا ہے کہ نہ قبر میں پیچھا چھوڑتا نہ حشر میں پیچھا چھوڑتا نہ عورت کو اپنی ساری توجہ اولاد کی تربیت پر رکھنی چاہیے اولاد کی ایک ایک حرکت اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس پہ نظر رکھے لے کے گئے اسکول سے لے کے آئے خود ڈرائیور نہیں ہے تو ٹیکسی ارائج کرو ٹیکسی میں ساتھ گئے اور ٹیکسی لے کے گئے جا کے بیٹی کو واپس لے گیا اگر اسکول کی بس اپنی ہے تو پھر ٹھیک ہے پرائیویٹ بسوں کے جوان بچیوں کا بالکل اعتبار مت کریں انہوں نے بشکری رکھے ہوئے دس دس سال کے تیئیس تیئیس سال کے اور وہ گاؤں میں گاؤں تو بس میں اسکول بسوں میں اور گرامنگ بچیوں کو خراب کرتے لہٰذا پوری توجہ اس فصل پر دیں یہ یہاں چھوڑ دیں عورتیں خدا کے لیے یہ پیڑ نہیں کسی کا تو ایک اہم چیز ہے وہ آپ کا مستقبل ہے وہ آپ کی دین بھی آپ کی دنیا بھی ہے سب کا بھی ہے سب کچھ ہے وہاں پہ مستقبل کی طرف توجہ دیں اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھی کا بچہ بون مارو ٹرانسپلانٹ کے لیے داخل ہے تقریباً دس مہینے سے داخل تھا تو وہ ابھی جا کے تو اگلی بدھ کو اس کا آپریشن ہے تو دعا کریں اللہ پاک اس کو کامیاب